السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی کہانی کا عنوان ہے مبارک دادا اور یہ لکھی کس نے ہے ارے ہم نہیں جانتے پرانی کہانیاں بس کہانیاں ہوتی ہیں کہ نہیں معلوم ہوتا لکھی کس نے ہے پیارے بچوں آؤ آج تم کو ایک کہانی سناؤں یہ کہانی میں نے اپنے بچپن میں پڑھی تھی سنو ایک برف پوش پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں تھا اس گاؤں میں مبارک نام کا ایک بڑھئی رہتا تھا گاؤں والے اس کو مبارک دادا کہا کرتے تھے مبارک دادا بڑا محنتی ایماندار اور خوش اخلاق آدمی تھا وہ دوسروں کی مدد کرنا اپنا پہلا فرض سمجھتا تھا ایک روز اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے مبارک کل اللہ میاں تمہارے گھر مہمان آئیں گے مبارک کی آنکھ کھل گئی وہ صبح کی آزان دے رہا تھا اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا دھک دھک دھک اس نے اٹھ کر وضو کیا قریب کی مسجد میں جا کر نماز ادا کی پھر جلدی سے واپس آ کر اپنی جھونپڑی کو خوب صاف کیا قریب کے ڈھلوان پر سے پھولوں کے کنج میں سے بہت سارے پھول لا کر اپنی جھونپڑی کو خوب سجایا اب صبح ہو گئی تھی وہ اپنی جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا وہ کبھی سوچتا کہ اللہ میاں کے ساتھ تو بہت سارے فرشتے ہوں گے میری ننی سی جھونپڑی میں سب کیسے آئیں گے کبھی خیال کرتا کہ کیا المعیہ صرف مجھ کو ہی نظر آئیں گے یا سب گاؤں والے دیکھ سکیں گے صبح کی ہلکی دھوپ پہاڑ کی برف پوش چوٹی پر چمک رہی تھی اور برف میں سینکڑوں رنگوں کی شعائیں نکل رہی تھیں سڑک صاف کرنے والا مزدور سڑک پر جمی ہوئی برف کھود کھود کر سڑک صاف کر رہا تھا مبارک کو خیال آیا کہ یہ غریب اتنی سردی میں کب سے برف صاف کر رہا ہے اس وقت اس کو چائے کے گرم کپ کی ضرورت ہے اس نے جلدی سے چائے تیار کی اور اس مزدور کو آواز دی بھیا چائے پی لو تھوڑی آگ تاپ لو مزدور نے چائے پی تھوڑی دیر آگ تاپ کر وہ پھر اپنا کام کرنے لگا اور مبارک پھر اللہ میاں کا انتظار کرنے لگا وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتا کہ شاید آسمان سے کوئی تخت اترے یا کبھی پہاڑ کی طرف دیکھتا کہ شاید کوئی بڑا رتھ آئے مگر نہ کوئی تخت اترا نہ کوئی رتھ آیا دن کافی چڑھ گیا تھا مگر ابھی تک سردی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوا تھا اس کے پڑوس کی عورت اپنی بچی کو ساتھ لیے گزری وہ سردی سے کانپ رہی تھی بچی بھی سردی سے کانپ رہی تھی ارے جمنا بہن کوئی گرم کپڑا تو پہن لیا ہوتا اس نے عورت کو دیکھ کر کہا ارے بھیا رات تو مشکل سے گزرتی ہے خیر اب تو دھوپ نکل آئی ہے وہ آگے جاتے ہوئے بولی مبارک دادا نے سوچا اپنا ایک کمبل دے دوں مگر سردی تو رات دو کمبلوں میں بھی مشکل ہی سے جاتی ہے خیر اللہ مالک ہے سردی کا احساس ہی وہی دیتا ہے اور اس احساس کو کم بھی وہی کرے گا اس نے اپنا کمبل اس عورت کو دے دیا اور اپنے بدن سے گرم چادر اتار کر بچی کے گرد لپیٹ دی وہ عورت خوشی سے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی مبارک پھر انتظار کرنے لگا کبھی وہ آسمان کو دیکھتا کبھی سڑک پر نظر دوڑاتا کبھی پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا مگر اللہ میاں کی شاندار سواری اس کو کہیں نظر نہ آتی دوپہر ڈھل چکی تھی وہ میاؤ میاؤ کرتی ایک بلی اس کی جھونپڑی میں گھس آئی وہ بہت بھوکی تھی کبھی زمین سونگتی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی اس کو یاد آیا کہ تھوڑا سا دودھ رکھا ہے اس نے آج کھانا نہیں پکایا تھا سوچا تھا یہی دودھ پی لے گا دودھ کا پیالہ اتار کر اس نے بلی کے سامنے رکھ دیا بلی دودھ پی کر چلی گئی مبارک اب بے چین ہونے لگا تھا اب شام کا اندھیرا بھی ہو چلا تھا اس کی جھونپڑی کے پھول مرجھا گئے تھے اور اس کے ساتھ اس کا دل بھی ڈوبا جا رہا تھا یکایک کسی بچے کی چیخ کی آواز سن کر وہ باہر بھاگا باہر محلے کے دو بچے کھیل رہے تھے ایک بچہ گر پڑا تھا اور اس کے سر سے خون نکل آیا تھا اس نے دوڑ کر بچے کو اٹھا لیا اپنی جھونپڑی میں لایا اس کا خون دھویا پٹی باندھی پھر بچے کو گود میں اٹھا کر اس کے گھر چھوڑایا عشاء کی نماز پڑھ کر وہ لیٹ گیا رنج اور افسوس سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے شاید اللہ میاں اس سے خفا ہو گئے نہیں تو اس کے گھر آتے پھر روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا تھا مبارک آج اللہ میاں تمہارے گھر چار بار آئے تم نے ہر بار ان کی خدمت کی برف کھودنے والے مزدور کا کب بھی خدائی کو پہنچا ننے بچے کی ہمدردی بھی خدا کا پہنچی اس لیے کہ یہ سب تم نے اللہ میاں کے واسطے کیا تھا مبارک کی آنکھ کھل گئی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا سچ ہے خلق خدا کی خدمت ہی بہت بڑی عبادت ہے اچھے ساتھیوں اس سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ میاں مزدور اور بوڑھی عورت بلی یا بچے کے روپ میں آئے نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ انسان کا خلوص اور نیت اللہ تک پہنچتی ہے تم جب بھی کوئی نیکی کرو تو کسی کو خوش کرنے یا اپنی تعریف کے لیے مت کرنا بلکہ اللہ کی رضا اور خوش نودی کے لیے کرنا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم اچھی تھی نا کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اپنے اماں ابا کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ